ابو بکرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار سات سو تہتر یہ حدیث صحیح ہے